شامل ہو گئے کیا بات ہاں۔ کتنی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا آیا نا حالانکہ ہوا لیکن درمیان درمیان میں الفاظ کے دور پورے گئے ہیں اور آدمی سے مبارکہ اور اردو مزاق ہے الحمد للہ دعا میں دیا آپ کی ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجدد دوران کی دعا مجھے اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور صدیقین کی نسبت فرمائے اور دعا پر درد دل کے ساتھ اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ اس احتیاط کے ساتھ درد دل اندر دعا آمیز اہل دل اندر دعا آمیز کا درد دل اندر دعا آموختہ اور یہ اللہ کی دعا میں ان کا درد دل شامل ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے الحمد للہ ہندو نتیم کرتے مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ